بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة إلى آخر الحديث مسلم شریف کی ایک حدیث جس کے روایت کرنے والے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا حضرت ابو حریرا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی بھی مسلمان کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں کو دور فرما دیں اور جس شخص نے کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کی اللہ تعالی اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی والا معاملہ فرمائیں اس حدیث شریف کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو مقافات عمل کا جہان بنایا ہے جو انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے سے بھلائی والا معاملہ فرماتے ہیں جو کسی کی خدمت میں لگ جاتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کو اس کی خدمت میں لگا دیتے اسی طرح اس کے برعکس جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے وہ خود بھی اس میں جا کر گرتا ہے اس کے لیے وہ گڑا کھودا جاتا ہے یہ مقافات عمل ہے اس لیے آدمی اس کی طبیعت یہ ہونی چاہیے ہمیشہ دوسرے کے حق میں خیر خواہ ہمیشہ خدمت کرنے والا نہ کہ دوسروں کو ستانے والا دوسروں پر ظلم کرنے والا دوسروں کے لیے گڑے کھودنے والا دوسروں کے راستے میں کانٹے بچھانے طبیعت انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کا کام بھی کر دوں میں اس کا کام بھی کر دوں میں اس کا کام بھی یہ خدمت کہلاتی ہے خدمت ہے انسانیت اب دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی تنگ دست پہ آسانی کی اللہ تعالی اس میں اس کے بارے میں دنیا آخرت میں آسانی والا معاملہ فرمائے ہر شخص اس کے ہر شخص محتاج اور فقیر ہے ہر شخص اللہ کی انعامات اس کی نعمتوں کا محتاج ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے میں اسی حدیث کی شرح میں دوسری حدیث کو لے کے آ رہا ہوں کہنے لگے کہ جی، مجھے اپنے غلام پہ بڑا غصہ آتا بس ہر وقت ناک پہ غصہ دھرا رہتا اس کی ایک ایک بات پہ غصہ غصہ بہت آتا آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اس کے سارا جو اس کا ہائی بلڈ پریشر تھا وہ نیچا ہو آپ نے فرمایا یہ سوچو اقدر علیہ کا من کا علیہ یہ بات تو صحابی سے فرمائی لیکن ہم سب کے لیے مش سوچو جتنی تمہیں آج اس پر قدرت حاصل آج تمہیں اس پر اختیار حاصل ہے آج تم آفیسر ہو یہ تمہارے ماتحت ہے آج اس کا معاملہ تمہارے قبضے میں جتنا تمہیں اس پر اختیار حاصل ہے سوچو اللہ کو کہیں زیادہ تجھ پر اس کی بنسبت اختیار حاصل ہے اگر تو اس کی چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑے گا تو تیری باتیں تو بڑی بڑی جمع ہیں اللہ کے پاس پکڑنے کے لیے ہر انسان کی دیکھو نا انسان اگر دوسروں کے ساتھ اس کو عربی میں کہتے ہیں مسامحت سماحت نفس کھلے سینے والا معاملہ کرے چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ درگزر کرتا رہے وہ نہ لے تو اللہ بھی اس کی بڑی بڑی باتوں کو درگزر فرماتے جب یہ چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑے گا اس کی تو بڑی چیزیں جمع ہیں جی ہم تو رات دن سے آکار ہماری کون سی چیزیں اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا آج تمہارا بس اس پر چلتا ہے تو چلا رہے ہو لیکن اللہ کا بس تو تم پر کچھ سے اس کی بنسبت کہیں زیادہ ہے لہذا اس بس سے ڈرو اللہ سے ڈرو فرمایا کہ ومن سطر مسلم سطر اللہ فی دنیا وال جس نے کسی مسلمان پر پردہ ڈالا اس کے کسی عیب کو چھپا لیا اللہ دنیا آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال بھائی اور کیا چاہیے اس کے علاوہ جب اللہ کی ستاری فرما دیں سارے عیبوں پہ دنیا میں پردہ ڈال دیں عزت ہی عزت ہے آخرت میں پردہ ڈال دیں نجات ہی نجات ہے دنیا میں پردہ ڈال دیں تو عزت ہی عزت اور آخرت میں پردہ ڈال دیں تو نجات ہی نجات کسی چیز کا کوئی کھاتا ہی نہ کھولا جائے اس لیے کسی مسلمان کے کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کو پھیلانا نہیں چاہیے آج بڑی بری عادت عام ہے اول تو ایبوں کی ٹو لگاتے ہیں تلاش کرتے ہیں ڈھونڈ کر کہ کہیں سے کوئی چیز ملے جس کو ہم افشا کریں دیکھو اس سے بھی یہ گئی گزری حرکت ہو گئی ایک تو ایب سامنے آ گیا اور اس کو پھیلا رہا چرچا کر اس لیے کسی کا ایب کسی کا گناہ کسی کی بری بات اس پر پردہ ڈال کر اس کو چھپا دے اس کو ظاہر نہ کرے ہاں یہاں ایک بات میں واضح کر دوں یہ ہر ایپ سے متعلق نہیں ہے بعض عیوب ایسے ہیں جس سے اگر کوئی انسان کوئی ایسے ایپ میں مبتلا ہو کہ مسلمانوں کو یا کسی شخص کو نقصان پہنچانا چاہتا پھر یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائے پھر اس صاحب کو خبر کر دے کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا اس لیے اس بات کو دینا مملکت کو نقصان کسی شخص کو نقصان کسی ادارے کو نقصان کسی کے بارے میں کوئی تدبیر کر رہا ہے یا ڈاکے کا ارادہ کر رہا ہے اس کو پتا چل گیا اب خاموش بیٹھا رہے یہ چلو اس کے ایپ پہ پردہ ڈالوں نہیں یہ دوسرے کے حق میں زیادتی ہو جائے اللہ آؤ العبد ما کا نلاب دوفی آؤ اخی جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس اپنے بندے کی مدد میں لگ جاتا اس کی مدد فرماتے ومن کا طریقن التمی صوفی علم سہل اللہ لہو بھی طریقا الى جن جو بندہ بھی کسی ایسے راستے میں چلتا ہے اس کا مقصد علم حاصل کرنا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو معلوم کرنا وہ چل کے آتا ہے اسی لیے میں تاکہ کوئی بات مجھے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی حکم حکم معلوم ہو جائے تو اللہ اس کی برکت سے اس کے جنت کے راستے کو آسان فرما وہ دراصل جنت کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے یہ ساری فضیلتیں یہ ہمیں حاصل ہو رہی ہیں الحمد ہم علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں کتاب کھولی ہے مشکا شریف تاکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے علم حاصل کریں ہمارا چل کے آنا نماز کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی شامل ہے ہمارا چلنا راہ خدا الجنت کے راستے اور یہ دیکھیے جی کتنی واضح فضیلت بیوت اللہ کوئی جماعت بھی جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائے یتلون کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوں جیسے درس قرآن ہوتا ہے پہلے تلاوت ہوتی وہ تدارسو نہ پھر آپس میں اس کو سیکھیں قرآن پڑھنا سیکھیں قرآن کا معنی سیکھیں مطلب سیکھیں یہ احادیث بھی قرآن ہی کی تشریح ہے علم سیکھیں کسی بھی اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ نزلت علیہم مسکینہ ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے وہ غشیت الرحمہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے وہ حفت ہم الملائکہ ملائکہ ان مجمے کو گھیر لیتے ہیں وہ ذکر اللہ من آئندہ اللہ ان لوگوں کا اپنے مجموعوں میں ذکر فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے میرے گھر میں میرے ذکر کے لیے میری یاد کے لیے جمع ہو اللہ فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں دوسری حدیث میں آتا ہے فرشتے اتنے جمع ہوتے ہیں کہ ان کا آسمان دنیا تک تانتا بن جاتا ہے ہمارے ہاں جب مجمع جمع ہو تو مجمع زمین پر پھیلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ تاحد نظر مجمع ہو جاتا انسانوں کا مجمع زمین پر پھیلتا فرشتوں کا مجمع زمین پر نہیں ہوتا وہ اوپر کی جانب باتیں دوسرے آنے والے اس پر تیسرے اس طرح آسمانوں تک وہ پہنچ جاتے اللہ نے اتنی بڑی تعداد میں فرشتے پیدا کر بتا جی یہ کوئی مجلس تھوڑی ہے اس میں اللہ کا نام لیا جا رہا جس مجلس میں اللہ کا سب سے طاقت والا پاکیزہ نام جس کے ایک نام نامی کی برکت سے ساری کہاں کائنات اور جہان چل رہا ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے یہ اس اللہ کی طرف سے پروٹوکول ملتا ہے اس مجلس کو فرمایا آخری جملہ ہے حدیث کا ومم بت بھی عمل ہو لم یوسر بھی نہ جس کو کسی کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نصب اس کو آگے نہیں کر سکے یعنی عمل ہی کام آئے گا نصب کام نہیں آئے گا اگر عمل کے اعتبار سے پیچھے تو وہ پیچھے چاہے اس کا نصب کتنا اونچا کیوں نہ ہو جس انسان کا نصب چھوٹا ہے وہ کسی وہ چھوٹے پیشے سے تعلق رکھنے والا ساری مخلوق اللہ کی برابر ہے لیکن دنیا اس کو حقیر جانتی لیکن وہ تقوی والا ہے وہ کالا ہے وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے اس کی مثال بھی اسلام نے قائم کر دی جب بھی سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین اتنا بڑا حکمران کہ تاریخ انسان میں اتنا بڑا حکمران اور عادل بادشاہ پیدا نہیں ہوا ایسا خلیفہ بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ایک گارڈ بھی اس کے ساتھ نہ ہو اور دنیا کی طاقتیں فاروق اعظم کے نام سے کام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک مرتبہ میں حج پہ جا رہا اور صحابہ بھی تھے جب مکہ کے قریب پہنچے تو پہاڑیاں بہت ساری ہیں تو پہاڑیوں کو دیکھ کر رونے لگے لوگوں نے کہا میر المومنین رونے کی کیا وجہ فرمایا میں انہی پہاڑیوں میں اونٹ چراتا تھا اونٹ چراتا تھا اونٹ میرے قابو نہیں آتے تھے میرا والد مجھے ڈانٹتا تھا خطاب عمر بڑا نکما ہے کیا کرو گے دنیا کا کوئی کام نہیں تم کر سکتے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے اتنا مجھے ڈانٹ پڑتی تھی اور فرماتے تھے میرے والد تو یہ کہتے تھے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دیکھو دنیا کی اکثر حصے کے حکمرانی اور لوگوں کو ایسا قابو کیا ہوتا فاروقیال یہ دراصل موجودہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر عمر رضی تو فاروق فرمایا کرتے تھے جب بھی حضرت بلال کا نام لیتے تھے یوں کہتے تھے بلال سیدنا بلال حضرت بلال کا نام لے کر پہلے سیدنا فرماتے کہ حضرت ابو بکر وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو خرید کر انہوں نے آزاد کر دی سبحان اللہ کیا شانتی حضرت بلال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق کے عمل نصیب فرما محمد جی اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا الله أنت الأحد السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا قيام السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا من بيده خزائن السماوات والأرض يا من بيده ملكوت كل شيء اے اللہ اپنی رحمت سے باران رحمت پورے ملک میں نصیب فرما دے یا اللہ موسم کی سختی کو ٹھنڈک سے اور خوشگواری سے تبدیل فرما دے یا اللہ اپنی مخلوق پر یا رب کریم رحم فرما دے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما اللہ مسکینہ غیسن مغیسن مری ان مری ان ناف ان غیر ازار عاجلا غیر عاجل یا اللہ یا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے یا اللہ توانائی بجلی کا بحران اپنی رحمت سے اے اللہ اپنے ان خزانوں کو وافر مقدار میں اس وطن عزیز کو نصیب فرما دے حارث بھائی کی والدہ بیمار ہیں اسپتال میں داخل ہیں دعا فرمائیے اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما دے یا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما حارث بھائی کی والدہ محترمہ کو شفا کاملہ نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم